سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور سیدنا ابو بکر سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ اجمعین کے ساتھ عید میں حاضر ہوا سب نے اذان و اقامت کے بغیر خطبے سے پہلے نماز پڑھی حدیث نمبر اٹھائیس سو اڑتالیس مسند احمد